حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو عورتیں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم گرا ہوا یعنی مفلوج ہوگا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انہتر